جناب یزید بن سلیح نے حضرت زی مخبر یعنی نجاشی کے بھتیجے سے اس خبر میں بیان کیا کہا تو اس نے اذان کہی اور وہ جلدی میں نہ تھے سننے ابو داود حدیث نمبر چار سو چھیالیس